کربلا کربلا کربلا کربلا کربلا کا انقلابی پیغام کربلا انسانیت کی عظمتوں کا تاج کربلا حقوق بشریت کی معراج کربلا وہ سرزمین جہاں فرزند مصطفیٰ نے اپنے مقدس خون سے ریگے کربلا پر لکھا نقش اللہ بر صحرا نوش سترے ماں نوش علامہ اقبال نے یوں کہہ کر کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا کربلا ہر دور میں کچلے ہوئے انسانوں کے لیے زندگی اور حرارت کا پیغام انقلاب کا کوئی تصور خواہ دنیا کے کسی گوشے سے اٹھے مظلوم قومیں اپنے دل و دماغ اور اپنے ذہن کی تمام توانائیوں میں پہلے کربلا کو بساتی ہیں کربلا قیامت تک انسانیت کی علمبردار بن کر انسانی دلوں پر حکمرانی کرتی رہے گی اور کربلا کے عظیم علمدار کا پرچم حضرت ابو الفضل عباس کا علم کربلا کی فتح و کامرانی کی علامت بن کر انسانی دلوں پر لہراتا رہے گا اسلام کے بقار کی اونچی چٹان پر عباس کے علم کا ہریرا ابھی تک اسی وقار کے ساتھ لہرا رہا ہے اور صبح میشر تک کربلا عباس اور علم کامیابی اور کامرانی کا عظیم نشان بن کر انسانی دلوں پر اسی طرح حکمرانی کرتے رہیں گے جوش ملی آبادی نے اس انداز میں کربلا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا اب بھی حسینیت کا علم ہے خراب کربلا کربلا کربلا کربلا تیرے آپات کے پرچم کو سلامی دیں گے کربلا کربلا شادی کا یہ سیلاب رکے گا ایک دن باروا لال امامت کو اٹھے گا ایک دن نام ہندا کے گھرانے کا مٹے گا ایک دن ظالم مظلوم کی چوکٹ پہ جھکے گا ایک دن کربلا کربلا کربلا کربلا تیرے بلا کے پرچم کو سلامی دیں گے کربلا کربلا عباس کے پرچم کی قسم کھاتے ہیں کشن لب شاہ دو عالم کی قسم کھاتے ہیں قیامت جو ہے اس غم کی قسم کھاتے ہیں تیرے شبیر کے ماتم کی قسم کھاتے ہیں کربلا کربلا کربلا کربلا کربلا تیرے جیالوں کی قسم کھاتے ہیں تینوں میں ٹوٹتے بھالوں کی قسم کھاتے ہیں بنت زہرا دہرا نالوں کی قسم کھاتے ہیں پونے اصغر کے اجالوں کی قسم کھاتے ہیں کربلا کربلا کربلا کربلا تیرے تہرا میں لٹا پاتے مدہرا کا چمن ہائے وہ کاتم نوشاہ کا پامال بدن ہائے وہ شمر کا خنجر وہ عقی کی گردن ہائے وہ یاس کے ماحول میں مجبور بہن کربلا گئی جب مشق سکینہ چھلنی جھکے غازی نے کہا شاہ ن جب ادرکنی تین اکبر بیرو میں بنے دے کی انی خود سے آ گئے زہرا رسول مدنی کربلا کربلا تو یاس کے عالم میں حسینہ بی بی اس تصور ہی سے پھٹنے لگا سینا بی بی باد عباس بھی کیا تھا تیرا جینا بی بی زخمی کانوں چلے کرتے میں Sakina Bibi Karbala Karbala Karbala Karbala بھول سکتا نہیں عرفان قیامت کا سما باد عباس جو زینب پہ گرا تو ہے گرا نہ کہاں اٹھنے لگا شاہ کے خیموں سے دھواں عرش آدم کو ہلاتی ہوئی زینب کی بر